مگر میں ان ہندوؤں کو پھر ہمت اور بلبلے کے نئے انداز کے ساتھ کہتی ہوں کہ علماء ضرور آئیں گے تیری باتیں درست ہیں مگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں اس وقت جب کہ میں سسک رہی ہوں اور میرا وجود عالم اسلام کی عزت و غیرت اور بقا کا مسئلہ ہے مجھے یقین ہے کہ علماء اپنے مدارس درس گاہیں خانقاہوں کو چھوڑ کر اپنے قلم کو تلوار بنا کر آ رہے ہوں گے ان کا علم انہیں بستر پر نہیں سونے دے گا میری آہوزاریاں ان کے دل کو سکون چین نہیں لیں گی وہ دیکھو جلال الدین حقانی جیسا شیر افغانستان میں روس کو تباہ کر رہا ہے کیا پاکستان میں جلال الدین حقانی جیسا کوئی نہیں